فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون پس آپ انہیں چھوڑ دیجی یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جب وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے